لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج قبا حدیعہ میں دی گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ریشم مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی پھر آپ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے اس روایت کی مطابعت عبداللہ بن یوسف نے کی ان سے لیس نے اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کہا فروج حریر صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ایک